حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنے رشتہ دار کے قاتل کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے معاف کر دے اس نے انکار کیا آپ نے فرمایا دیت لے لو اس نے پھر انکار کیا آپ نے فرمایا جا پھر اسے قتل کر دے تو بھی اس جیسا ہی ہے وہ اسے لے گیا پیچھے سے کوئی آدمی اسے جا کر ملا اور کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسے قتل کر دے تو تو بھی اس جیسا ہی ہوگا تو اس نے اسے چھوڑ دیا وہ آدمی یعنی قاتل میرے پاس سے گزرا اس حال میں کہ وہ رسی گھسیٹتا ہوا بھاگا جا رہا تھا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار سات سو چونتیس